بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ و نور شمارہ چھ سو چوہتر محبت اور رحمت کا نظام اللہ تعالی ہمیں شریف جیسی عظیم الشان نعمت کی قدر نصیب فرمائے حضرت شیخ شاہرا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان شریف کی قدر جان لے تو وہ پھر روزانہ ایک لاکھ بار شریف پڑھنے کو بھی زیادہ نہیں سمجھے گا ہاں بے شک شریف میں محبت ہے اور محبت کی کوئی حد نہیں ہوتی اور محبت کی پیاس کبھی نہیں بجھتی شریف کے اندر جو مح شریف کے اندر محبت اور رحمت کا ایک عجیب نظام قائم ہے ایک عالم سنا رہے تھے کہ ایک بار ایک نوجوان نے انہیں فون کیا وہ خودکشی کی اجازت مانگ رہا تھا کہہ رہا تھا کہ میں بہت پریشانی اور تکلیف میں ہوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرے سر پر پہاڑ رکھ دیا گیا ہے اب میرے لیے ایک لمحہ زندہ رہنا مشکل ہے میری پریشانی اور تکلیفوں کا کوئی حل نہیں ہے بس میں مرنا چاہتا ہوں عالم نے فرمایا تم میری ایک بات مان لو ابھی مغرب کا وقت قریب ہے تم وضو کر کے مسجد جاؤ نماز ادا کر کے ایک طرف بیٹھ کر درود شریف پڑھتے جاؤ عشاء تک یہی عمل کرو پھر مجھ سے رابطہ کرنا عشاء کی اذان کے قریب اس نوجوان کا دوبارہ فون آیا وہ خوشی سے چیخ رہا تھا حضرت میرے سر سے پہاڑ اتر گیا میرے غم دور ہو گئے میری حالت بدل گئی سبحان اللہ صرف ایک گھنٹے کے درود شریف نے ایسا نظام محبت اور رحمت جاری فرمایا کہ اس نوجوان کی دنیا ہی بدل گئی شک کی کیا گنجائش ہے حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے ادھن تخفہ ہمک و یوغ فرالکم تم درود شریف کی کثرت اپناؤ گے تو تمہاری ساری پر فکروں کا حل نکل آئے گا تمہارے غم تمہارے مسائل اور تمہاری مصیبتیں سب دور ہو جائیں گی اور تمہارے گناہ معاف فرما دیے جائیں گے نظام محبت عرض کیا کہ درود شریف کے اندر ایک پورا نظام پوشیدہ ہے ہم اسے نظام محبت اور نظام رحمت کہہ سکتے ہیں درود شریف پڑھتے ہی یہ پورا نظام حرکت میں آ جاتا ہے مختصر طور پر اس نظام کو سمجھ لیں درود شریف پڑھنے والے نے اللہ تعالیٰ سے محبت کا ثبوت دیا کیونکہ درود شریف پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ ہوئی پہلی محبت درود شریف پڑھنے والے نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک حق ادا کیا یہ محبت ایمان کے لیے لازمی ہے جب تک حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر حاصل نہیں ہوگی اس وقت تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا اعتبار والا ایمان وہی ہے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سب سے بڑھ کر ہو اپنے والدین اپنی اولاد اپنے مال اور اپنی جان سے بھی بڑھ کر انسان کو جب کسی چیز کی سچی محبت ہوتی ہے تو وہ اس کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے آپ بازار چلے جائیں ہر طرف مال مال اور مال کی آوازیں سنیں گے ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل نہیں ہوئی مگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو پا سکتے ہیں یہ محبت ہمیں جس قدر زیادہ نصیب ہوگی اسی قدر ہمارے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت شفاعت صحبت اور تذکرے کا شوق بڑھے گا شریف میں ایک بندہ اپنی اسی محبت کا اظہار کرتا ہے تو یہ ہوئی دوسری محبت ہم نے محبت سے شریف پڑھا تو شریف کی خدمت پر معمول ملائکہ نے اسے محبت سے اٹھایا اور سنبھالا ان عظیم ملائکہ یعنی فرشتوں کے عجیب حالات حدیث شریف کی کتابوں میں آئے ہیں یہ معزز فرشتے درود شریف کو اٹھانے سنبھالنے اور پہنچانے کی خدمت بہت تیزی اور محبت سے سر انجام دیتے ہیں فرشتوں کو درود شریف سے محبت ہے اس کا ثبوت قرآن مجید میں موجود ہے یہ ہوئی تیسری محبت پھر اللہ تعالیٰ نے ایک وسیع طاقت اور سماعت رکھنے والا ایک فرشتہ ایک روایت میں دو فرشتے یا ایک فرشتہ مقرر فرما رکھا ہے جو درو شریف پڑھنے والے شریف پڑھنے والے کو بڑی محبت بھری دعا دیتا ہے اور کہتا ہے غفر اللہ لک اللہ تعالیٰ تیری مغفرت فرمائے فرشتے اس دعا پر دیگر فرشتے کی اس دعا پر دیگر فرشتے آمین کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں یہ ہوئی چوتھی محبت فرشتوں نے یہ درود شریف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک درود شریف پڑھنے والے کی ولدیت کے ساتھ پہنچا دیا کہ یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود و سلام بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صلاۃ و سلام کا محبت کے ساتھ جواب ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے دعائے رحمت اور ہمارے لیے سلام یہ ہوئی پانچویں محبت اب ان پانچ محبتوں کے بعد محبت کے مئے خانے کا اصل دور شروع ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ توجہ خاص فرماتے ہیں اور پھر اس بندے پر محبت اور رحمت کی بارش فرما دیتے ہیں دس خاص رحمتوں کا نزول دس درجات کی بلندی دس گناہوں کی معافی اور معلوم نہیں کیا کیا انعامات دیکھا آپ نے جیسے ہم نے جیسے ہی کہا اللہ صلی وسلم علی سیدنا محمد تو زمین سے لے کر عرش تک کیسا زبردست نظام محبت اور رحمت متحرک ہو گیا اب جس بندے کو یہ نعمت نصیب ہوئی اس کا کون سا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہوگا اور کون سی پریشانی ہے جو دور نہیں ہوگی ایک صاحب کا قصہ ایک صاحب سخت بیمار تھے دماغ میں کینسر کا مرض تھا ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ اب بچنا ناممکن ہے انہوں نے علاج چھوڑا اور تنہائی اختیار کی اور اس تنہائی میں محبت اور رحمت کا چراغ درود شریف روشن کر دیا وہ پڑھتے تھے اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائیہ و عافیت الابدان و شفائیہ و نور الابصار و ضیائیہ اچانک انہیں اپنے سر پر کسی ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس ہوئی اور وہ اس پرسکون ٹھنڈک میں ڈوب گئے آواز آئی کہ یہ بھی کہو و روح الارواح و سر بقائیہ اب انہوں نے پڑھنا شروع کیا اللہ علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائیہ و عافیت الابدان و شفائیہ و نور و ضیاحہ و روح الرواحی و بقا بقائیہ چند دن ہی ہوئے تھے کہ انہیں افاقہ محسوس ہوا اور پھر وہ مکمل تندرست ہو گئے ڈاکٹروں کو دکھایا تو وہ حیران رہ گئے پوچھا کون سا علاج کیا انہوں نے بتایا کہ نظام محبت اور نظام رحمت میں غوطے لگائے یعنی دروش شریف کثرت سے پڑھا تب ایک غیر مسلم ڈاکٹر یہ کرامت دیکھ کر مسلمان ہو گیا غور فرمائیں درود شریف کے فضائل میں قطن کوئی مبالغہ نہیں دروز شریف کی پہنچ بہت دور تک ہے ہر دعا قبول ہونے کے لیے دروز شریف کی محتاج ہے جبکہ دروز شریف خود ہی مقبول ہے اور خود ہی قبول ہے دروز شریف میں پورا کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ درود شریف پوری محبت ہے کیونکہ اصل محبت صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے باقی وہی محبت اچھی ہے جو اللہ اور رسول کے لیے ہو دروش شریف میں محبت کا پورا نصاب ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے اور دعا بھی وہ جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے دروش شریف میں پوری دعا ہے کیونکہ دعا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اصل حاجت روا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے اور ہم اپنی حاجت اس کے سامنے پیش کرتے ہیں مگر دروش شریف میں ہم ایسا عمل کرتے ہیں کہ وہی اصل حاجت روا ہم پر اپنی رحمتیں اور الطافات نازل فرمانے پر آ جاتا ہے پھر حاجتیں تو خود بخود پوری ہو جاتی ہیں درود شریف میں پوری توحید ہے کیونکہ اگر مخلوق میں سے کسی کی بندگی جائز ہوتی یا مخلوق میں سے کوئی عبادت کے لائق ہوتا تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے مگر ہم درود شریف میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا جا رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کے لائق کون ہو سکتا ہے درود شریف پورا استغفار ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور مٹاتے ہیں اور اس کی برکت سے بندوں کو توبہ کی توفیق ملتی ہے اسی لیے تو حضرت سیدنا ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بازوق اور با علم صحابی کو تو اسی لیے تو حضرت سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بازوق اور با علم صحابی نے اجازت چاہی کہ میں اپنی دعا کا سارا وقت دروش شریف پر لگانا چاہتا ہوں تو ان کو بشارت ملی کہ ایدن تکفا ہمک و یوغ فرلا تب تو تمہارے سارے تمہاری ساری فکریں ختم ہو جائیں گی اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے یہ مرتبہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے اس مرتبے کو پانے کے لیے حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت بہت اونچے معیار کی درکار ہوتی ہے تب انسان اپنی ساری حاجتوں کو بھول کر درود شریف کو وظیفہ بناتا ہے آپ غور کریں کہ جب حضرت ابیب نے کعب رضی اللہ عنہ نے اپنے اس ارادے اور عزم کا اظہار کیا کہ وہ اپنے وظیفے اور دعا کا سارا وقت دروش شریف پر لگائیں گے تو اس وقت انہیں یہ فضیلت اور بشارت نہیں ملی تھی کہ اس عمل کا انہیں دنیا میں کیا فائدہ ہوگا وہ تو حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور درود شریف کے عالی مقام کی قدر کرتے ہوئے اس عمل کو اپنا رہے تھے اور اس کی خاطر اپنی حاجتوں دعاؤں اور ضرورتوں سے دستبردار ہو رہے تھے تب انہیں بشارت ملی کہ آپ کے اس مزالی ذوق کی بدولت آپ کو دنیا میں بھی کوئی محرومی نہیں ہوگی بلکہ آپ کی تمام فکریں حاجتیں اور ضرورتیں پوری فرما دی جائیں گی ہاں بے شک ہر انسان پر مختلف تفکرات اور ضرورتوں کا حملہ ہوتا ہے اور انسان ان کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہے مگر ایک بندہ اپنی ان ضروریات کو ایک طرف رکھ کر اسی وقت کو صلاۃ و سلام میں لگاتا ہے تو پھر نظام رحمت اس کو ہر طرح سے مالا مال کر دیتا ہے عام مسلمانوں کے لیے تو اس حدیث شریف میں یہ سبق ہے کہ درود شریف کی کثرت کریں اپنے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ شریف جمع کریں تاکہ آخرت کی منزلیں آسان ہوں آخرت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو گناہ معاف ہوں حساب آسان ہو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نصیب ہوں اور درجات حاصل ہوں جبکہ خواص یعنی محبت کے اعلیٰ مقام والوں کے لیے یہ راستہ بھی ہے کہ وہ درود شریف کو ہی اپنی دعا اور وظیفہ بنا لیں مگر میری نصیحت یہ ہے کہ ہر کوئی خود کو خواص سمجھ کر اس کو اختیار نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ دن بعد سب کچھ چھوٹ جائے اور پھر پہلے والے وظائف اعمال اور دعاؤں کو دوبارہ شروع کرنا بھی مشکل ہو جائے آپ اپنی دعائیں جاری رکھیں اپنی تلاوت نوافل استغفار تسبیح مصنون دعاؤں اور کلمہ طیبہ کے ورد کے ساتھ ساتھ شریف کی کثرت کو اپنائیں وقت میں انشاءاللہ خود بخود برکت ہوتی جائے گی ہم نیکی جتنی بڑھاتے جائیں گے ہمارے دن اور راتیں اتنی برکت والی ہوتی جائیں گی کلمہ طیبہ بارہ سو کا ورد بھی جاری رکھیں استغفار کی کثرت کا معمول بھی نہ چھوڑیں البتہ وہ خوش نصیب جن کو محبت کا اعلیٰ اور خاص مقام نصیب ہو جائے اور ان کی محبت کسی غفلت اور سستی کا شکار نہ ہوتی ہو تو وہ حضرت ابیب کعب رضی اللہ عنہ کا طریقہ اپنا سکتے ہیں وہ خیر کا خزانہ ہے اور جو مسلمان کسی پریشانی کا شکار ہوں وہ اپنی حاجت کے لیے وقت مقرر کر کے اس میں شریف پڑھیں انشاءاللہ اللہ ان کی حاجت بہت احسن طریقے سے پوری ہوگی میرے پاس اس وقت ایسے واقعات کی طویل فہرست ہے کہ درود شریف کی برکت سے کس طرح میاں بیوی کی لڑائیاں دور ہوئیں کس طرح سے قرضے ادا ہوئے اور کس طرح سے مقدمات کا فیصلہ حق میں ہوا وغیرہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صلاط عالن نبی وسلام علیہ کی قدر اور توفیق نصیب فرمائے عجیب واقعہ آج پیر کا دن ہے رنگ و نور کل بروز منگل صبح لکھنے کا ارادہ تھا حسب وعدہ وساوس کے علاج پر بھی بات کرنی تھی اور افغانستان سے امریکہ کے جزوی انخلا کی آج صرف درود شریف کی دعوت پر دروز شریف پڑھ کر ایک مکتوب لکھنے بیٹھا تو وہ رنگ و نور یعنی مضمون بن گیا اللہ تعالیٰ اسے میرے اور آپ کے لیے نافع بنائے وساوس کی بات پھر کبھی انشاءاللہ ایک ضروری بات یہ عرض کرنی ہے کہ سب سے افضل درود درود ابراہیمی ہے بندہ کا ناقص خیال یہ ہے کہ جب تک درود ابراہیمی اچھی طرح شرع صدر کے ساتھ نصیب نہ ہو اس وقت تک درود شریف کا حقیقی ذوق پیدا نہیں ہوتا اس لیے جو حضرات و خواتین مختصر سیغے والے درود شریف پڑھتے ہیں مثلا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی نبی الامی وغیرہ وہ اسے جاری رکھیں مگر ساتھ کچھ مقدار درود ابراہیمی کی بھی مقرر کر لیں اوپر بیمار آدمی کے واقعہ میں جو درود شریف آیا ہے اس کے ترجمے کے ساتھ آج کی مجلس کا اختتام کرتے ہیں صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائیہ و عافیت البدانی و شفائیہ و نور البصاری و ضیائیہ و روح الرواحی و سر بقائیہ یا اللہ صلات نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ صلات جو دلوں کا علاج اور اس کی دوا ہے بدن کی عافیت اور اس کی شفا ہے آنکھوں کا نور اور ان کی روشنی ہے اور ارواح کی حقیقی روح اور ان کے بقا کا راز ہے اللّہ سلی و سلیم عل سعد نا محمد لہ اللہ الا اللہ لا الا اللہ محمد الرسول اللّہ اللہ مسّل علیہ سیدہ محمد و علیہ و صحبی و بارق وسلم تسلیمََ قطیرََََََََََ قطیرہ لا محمد الرسول اللہ